سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جہنم کے دو قسمیں ایسی ہیں جن کو دنیاوی زندگی میں میں نے خود نہیں دیکھا ایک گروہ وہ ہے جس کے پاس گائیوں کی دموں کی طرح سے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے اور دوسرے گروہ میں وہ عورتیں ہیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی دوسروں کو گناہ پر مائل کرنے والی خود مائل ہونے والی ہوں گی ان کے کے سر علاقہ بخت کی اونٹیوں ایک طرف جھکے ہوئے جیسے ہوں گے یہ عورتیں جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو سونگیں گی حالانکہ اس کی خوشبو اتنے اتنے لمبے فاصلے سے محسوس ہوتی ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک سو چورانوے